حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو شریک بن سحمہ کے ساتھ متحم کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ لاؤ ورنہ تمہاری کمر پر حد ہے اس نے کہا اے اللہ کے رسول جب ہم میں سے کوئی شخص کسی کو اپنی بیوی پر دیکھے تو بھلا وہ گواہ ڈھونڈے جائے گا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے گواہ لاؤ ورنہ تمہاری کمر پر حد ہے تو ہلال کہنے لگا قسم اس کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں یقیناً سچا ہوں اور اللہ عز و جل ضرور میرے بارے میں کچھ نازل فرمائے گا جو میری کمر کو حد سے بری کر دے گا چنانچہ یہ آیات نازل ہوئیں ہوئی حتیٰ کہ من الصادقین تک پہنچے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور ان دونوں کو بلا بھیجا اور وہ دونوں آ گئے ہلال بن امیہ کھڑے ہوئے اور گواہی دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے تو کیا تم میں سے کوئی توبہ کرتا ہے پھر وہ عورت کھڑی ہوئی اور گواہی دی اور جب پانچویں بار کہنے لگی مجھ پر اللہ کا غضب ہوا اگر یہ سچا ہے تو لوگوں نے اسے کہا یہ قسم اللہ کی لانت اور غضب کو واجب اور لازم کر دینے والی ہے ابن عباس رضی اللہ عنما نے کہا عورت قدرے ٹھٹکی یعنی بولنے میں چھٹکی اور پیچھے ہٹی ہم سمجھے کہ لے گی مگر اس نے کہا میں اپنے قوم کو ہمیشہ کے لیے رسوا نہیں کر سکتی اور پانچویں قسم کے الفاظ کہ ڈالے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دیکھنا اگر اس نے بچہ جنا سرمگی آنکھوں والا بھری بھری سرینوں اور موٹی موٹی پنڈلیوں والا تو یہ شریک بن سہما کا ہوگا یعنی جس کے ساتھ اس کو متہم کیا گیا ہے چنانچہ اس نے اسی طرح کا بچہ جنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کتاب اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تو میں اسے نشان عبرت بنا ڈالتا یعنی اس پر حد جاری کرتا امام ابو تابود رحم اللہ فرماتے ہیں کہ محمد بن بشار کی یہ روایت یعنی حدیث ہلال بیان کرنے میں اہل مدینہ متفرد ہیں سننے ابو تابوت حدیث نمبر دو ہزار دو سو چو